اس کی موت کے وقت میں بڑی زبردست پکڑ ہوگی دنیا کے اندر کی مصیبت یہ چھوٹی ہے مرنے کے بعد کی مصیبت جو ہے وہ بڑی ہے بلن اکبر اللہ کہتے بڑا عذاب اور بڑی سزا جو مرنے کے وقت آنے والی ہے اس کے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی سزا دیتے ہیں کیوں تاکہ تاکہ کرے کرے لیکن اگر دنیا کے اندر اس نے ریورس نہیں کیا اور سیدھے راستے پر نہیں آیا یہ ساری محنت جو تبدیل کی ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ ہر انسان نو انٹری سے ریورس کر کے اور مین لائن پر آ جائے جو ندیوں کی بتائی ہوئی ہے مستقیم پر آ جائے پانچ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی ایمانیات کی لائن عبادات کی لائن معاشرت نبوی معاملات نبوی طریقے پر اور اخلاقی معیار اونچا یہ اخلاق بہت بڑھیا چیز ہے اسی پر میں حدیبیہ کا قصہ حضرات کو سنا رہا تھا تیرہ سال مکہ مکرمہ کے گزر گئے لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تو تین سو تیرہ ہمارے تو تین سو ساٹھ اور تمہارا ایک تو ایمان والوں نے جواب دیا کہ تمہارے جو تین سو ساٹھ ہے وہ تو ہے بودے اور ہمارا جو ایک ہے وہ بڑا طاقت والا ہے ہمارا ایک جو ہے بڑا طاقت ہے تمہارے پاس کوانٹیٹی تو ہے لیکن بہت لو ہمارے پاس کوانٹیٹی نہیں لیکن جیسے کہتے نا شان اللہ کی بہت بڑی شان اللہ کی بہت بڑی وہ کہنے لگے کہ تمہارے اللہ کی شان بہت بڑی ہے لیکن پٹائیاں تو تمہاری ہو رہی اور تمہارا اتنا بڑا اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں پکڑ کرتا اور کتنا تم کو مارا اور پیٹا اس پر قرآن سمجھتا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگوں نے بھی یہی کہا لیکن دیکھو نہ ماننے والوں کی کیسی پٹائی ہوئی اللہ کی طرف سے کیسی سزا آئی تو انہوں نے کہا یہ تو اساتیر الاولین ہے یہ تو ساری پرانی پرانی کہانیاں ہیں آج کر کے بتاؤ یہی بات آج بھی کہی جاتی ہے بدر کے اندر اللہ پاک نے بتا دیا یہ بے ایمان سارے تیاری کے ساتھ آئے اور ایمان والے بغیر تیاری کے آئے اور ایمان والوں کو بغیر تیاری کے آسمانی مدد سے کامیاب کیا پر بغیر ایمان والوں کو آسمانی پکڑ سے ناکام کیا یہاں تک کہ سب کے چھٹے چھوٹ گئے اور سمجھنے بات آگے کہ یہ لوگ جو کہتے اللہ یہ بوگس بات نہیں ہے واقعی اللہ ہے جنہوں نے ان کی مدد کی اس بدر کے واقعے سے پھر اوہد کے اندر بھی کئی دور آئے پہلا دور تو آیا اللہ کی مدد کا دوسرا دور آیا مدد کے اٹھا لینے کا ظاہر کے اندر تھوڑے وقت کے لیے اور تیسرا دور آیا اللہ کی پھر غیبی مدد کا اب یہ سارے بے ایمانوں نے دیکھا اس کے بعد خندق کا معاملہ ہوا خندق کے اندر تو کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کچھ بھی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوا کف اللہ القتال وکان اللہ خبیعنا نا زور کی ہوا چلائی خیمے اخاڑ دیے بے ایمانوں کی آپس میں ٹکر ہو گئی اور ایسے بھاگے ہیں وہ کہ زندگی بھر کے لیے طے کر دیا کہ ان ایمان والوں کی خانی اب ہم کریں گے اس لیے کہ ان ایمان والوں کے لیے آسمانی مدد آتی ہے وہ آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے ان کی چھیڑ خانی نہیں کر دی اس کے بعد ہدے ہدیبیہ کا قصہ ہوا جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے موت پر بیت کر لی تو سارے گھبرا گئے بے ایمان اور سلے کرنے آ گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ہم ٹائٹ رہے اور, اور سلے کریں کیونکہ یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں تو ان کو اور زیادہ گھبراہٹ میں ڈالیں اور دبا میں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیبیہ کی سلح کی وہ بالکل نرمی کے ساتھ کی ٹائٹ رہ کر نہیں کی جو کسی کے گلے نہیں اتری دس سال کی جنگ بندی اس سال عمرہ نہ کرے اگلے سال تین دن کا ویزا ملے گا عمرے کا اور تین دن کے بعد پھر واپس آنا پڑے گا اتنا دب کر ہم کیوں سلح کرے کسی کے گلے نہیں اترتی تھی لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انہوں نے مان لیا کیونکہ دل و دماغ میں بات بیٹھ گئی تھی کہ اللہ کے نبی کی بات کا چھوڑ دینا اپنے اوپر مصیبت کا لانا ہے اور اللہ کے نبی کی بات کا پورا کر دینا اپنے اوپر نعمتوں کا ہے بدر کے اندر اللہ کے نبی کی بات کو مانا اللہ کی مدد آئی اور کے اندر کچھ موقع ایسا آیا کہ جس میں بات نبی کریم سر سے بھی بتائی ہوئی چھوٹ گئی تو اللہ کی مدد زمین پر تھی وہ آسمان کی طرف اٹھ گئی مجھے ایک بات یاد آ گئی اس میں کہ یہ جو واقعات ہیں صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ مہین کے جس کے کے اندر اندر بہت بات چھوڑ دی اس مدد اٹھ گئی ان چیزوں کو جو اہل باطل ہیں وہ بہانہ بناتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اب قرآن کو ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے قرآن کے سمجھنے میں ہم صحابہ کا واسطہ نہیں لیں گے کیونکہ صحابہ جو تھے وہ ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے صحابہ سے دور کیا جاتا ہے اور یہ چال اہل باطل چلتے ہیں اور ان کے قابو میں آگے پڑھے لکھے وہ چال ایسی چلتے جو پڑھے لکھوں گے ذہن کے اندر بیٹھ جائے ان کا قرآن کو ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے صحابہ کا واسطہ میں نہیں لینا اس نے بہت سے نامناسب کام کیے یہ بہانہ بنایا انہوں نے کیونکہ ان اہل باطل کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اہل باطل دو قسم کے ہیں ایک تو ہوتے سمجھ جو ناسمج سمجھ ہوتے نا وہ تو مارا ماری انصار والی زندگی ان میں آ گئی اور دین والی زندگی ان میں آ گئی تو ان پر آئے گی آسمانی مدد اور آسمانی مدد جب آئے گی تو آسمانی مدد کا مقابلہ کوئی طاقت دنیا کی نہیں کر سکتی آسمانی مدد کا مقابلہ نور علیہ السلام کی قوم نہیں کر سکی قوم عمل اور قوم سبود نہیں کر سکی شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم نہیں کر سکی آسمانی جو مدد اتری تو اس کا مقابلہ ابو جہل کا مجمع بدر میں نہیں کر سکا اور بنو نذیر کے یہودی خندق کے اندر آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکے آسمانی مدد کا مقابلہ خیبر کے یہودی نہیں کر سکے آسمانی مدد کا مقابلہ میں نہیں کر سکے آسمانی مدد کا مقابلہ کیسر اور کسان نہیں کر سکے اور آسمانی مدد کا مقابلہ چودہ حکومتیں جو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اسکیم کو فیل کرنے کے لیے بیت المقدس والی آ گئے تھے لیکن آسمانی مدد جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر آئی تو آسمانی مدد کا مقابلہ وہ چودہ حکومت یورپ کی نہیں کر سکی اور آج بھی آسمانی مدد اگر آئے گی تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن آسمانی مدد آتی کیسے ہے اسی کا یہ سارا مذاکرہ اور بات چیت ہو رہی ہے آسمانی مدد آتی ہے ایمان کی طاقت کے ساتھ نماز کی طاقت کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا برتنا نیت کے اندر اخلاص اسی اخلاق کو میں بتا رہا تھا آخری زمانے کے اندر آسمانی مدد کا مقابلہ دجال کا سرمایہ نہیں کر سکے گا اور اللہ کی آسمانی مدد کا مقابلہ یاجوج ماجوج جو طاقت والے ہوں گے وہ نہیں کر سکیں گے آسمانی مدد کا مقابلہ زر والے بھی نہیں کر سکتے زور والے بھی نہیں کر سکتے فرون تھا زور والا قارون تھا زر والا کیسر تھا زر والا کسرا تھا زور والا اور اخیر میں جا کر دجال ہوگا سر والا اور یاجوج ماجوج ہوں گے زور والے لیکن آسمانی مدد جب آئے گی ان ایمان والوں پر جو غریب ہوں گے کمزور ہوں گے کم تعداد ہوں گے لیکن جب ان پر آسمانی مدد آئے گی تو یہ زور والے اور یہ سر والے اور یہ تعدادوں والے یہ آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس دنیا کے اندر بھی آسمانی مدد کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکیں گے اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن اللہ جل جلال ہو منبل ہو ان خراب کام کرنے والوں کے الٹے ہاتھ میں نام عمل دیں گے جب الٹے ہاتھ میں نام عمل ملے گا تو سمجھیں گے کہ اب ہمیں جہنم میں جانا ہوگا وہ کہیں کاش کہ ہم کو ہمارا دفتر نہ ملتا تو اچھا تھا پر ہمارا کیا اشارہ میں معلوم نہ ہوتا تو اچھا تھا اور ہم کو جو موت آئی تھی یا نہیں تھا کہاں دل کا دیا یہ موت ہی ہمیشہ اتر دی تھی ارے ہم کو دوبارہ زندہ ہونا پڑا ارے ہم تو زندگی بھر کہتے رہے مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے ارے کیسی بیکار کی باتیں کر رہے جتنے مر گئے ابھی تک زندہ نہیں ہو سکے ارے میرے محترم مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے اگر آج نہیں مانتا تو مرنے کے وقت میں مانے گا کا تھا سوا پانچ فٹ کا انسان جب ماں کے پیٹ سے آیا تو ایک بارش کا تھا اور ماں کے پیٹ کے اندر چند انگل کا تھا اور اور خوراک سے پہلے یہ انسان زمین آسمان کے بیچ کے کروڑ ہاتھ کروڑ میل کے سرات پہ تھا سورج کے کردوں میں ہوا کی لہروں میں بارش کے قطروں میں چاند کی روشنی میں ستاروں کی تاثیر میں اور زمین کے ذرات میں زمین کے ریڑزوں میں زمین کے ایٹمز میں اور کھاد کی گندگی میں کروڑ ہاں کروڑ بھی بکھرا ہوا تھا اللہ تعالی نے سب کو سمیٹا غذا بنائی مرد اور ملے حمل ٹھہرا چالیس دن کے اندر خون کا لوتھڑا بنا دوسرے چالیس دن کے اندر گوشت کا بنا اور اور تیسرے چالیس دن کے اندر شکل انسانی پوری بن کر تیار ہو گئی ماں کے پیٹ میں اور اس میں جان بھی بڑھ گئی ماں کے پیٹ میں چار مہینے کے اندر اس انسان میں اللہ پاک نے جان ڈال دی ارے انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو کھلے میدان میں بناتا ہے لیکن انسان کو جب اللہ بناتے ہیں تو تنگ جگہ میں بناتے ہیں اور اندھیرے میں بناتے انسان اجالے میں ہر چیز بناتا ہے اور کھلے میدان میں بناتا ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے تنگ جگہ بنایا اور اندھیرے میں بنایا یہ لوگوں کو فی بتونی امہاتکم خلقا من بعد خلق في ظلمات سلاس اندھیرے کے اندر تن جگہ میں ماں کے پیٹ کے اندر اللہ پاک نے بنایا اور سارے بدن کے حصے تیار کر دیے جن کے ذریعے وہ آگے جا کے عمل بھلا یا برا کرے گا اور اس بھلے اور برے عمل پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی زندگی یا بنائیں گے یا بگاڑیں گے دنیا کے اندر بھی اس پر مصیبت اور بلا اللہ پاک لا دیں گے اور پھر عالم برزخ کے اندر گا تو اس کے اندر بھی مصیبت اور بلاؤں کے اندر ہوگا حوالات میں ہوگا عالم برزخ میں اور اسے کہا جائے گا کہ تیرے پر مقدمہ ہوگا قیامت کے دن اور فائنل فیصلہ اللہ پاک کریں گے اس کے بعد میں یا تو تو جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر بنایا ہزاروں لاکھوں میل کے ذرات کو جمع کر کے اور سارے بدن کے حصے بنا دیے چار مہینے میں اور جان بھی ڈال دی آنکھ کان زبان ہاتھ پیر دل دماغ اوجڑی کلیجی دلی پھیپڑا گردہ مسانہ پسلی کوہنی پنجا پانچ انگل تین پوروے اور ایک ناخن اور دانتوں کی سیٹ یہ اللہ نے تیار کر دی سبحان تیری قدرت ہم سب ادھر ہی سے آئے ہیں اور نو مہینے کے اندر پھر وہ انسان بن کر باہر آیا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ کروڑ ہے کروڑ میل کے ذرات کو جمع کر کے انسان ماں کے پیٹ کے اندر تیرے اندر میں ایک مرتبہ جان ڈال چکا پھر دنیا میں بھلا برا بن کر تو مر کر قبر کے اندر گیا تو دس فٹ کی جو قبر ہے اس کے اندر تیرے ریزے ریزے ریزے ریزے بنا کر کیا قیامت کے دن دس فٹ کی قبر کے اندر سے تیرے ریزوں کو جمع کر کے میں دوبارہ تیرے کو زندہ نہیں کر سکتا ارے جو اللہ کروڑوں کروڑ میل کے ذرات کا جمع کر کے ایک مرتبہ جان ڈال چکا تو قبر کے دس فٹ کے اندر کے ذرات کو جمع کر کے کیا قیامت کے دن وہ اللہ جان نہیں ڈال سکتا یہ اللہ پاک فرما دے والذی خلقکم من تراب ثم من نطفت ثم من علقت ثم يخرجكم طفلا ثم ثم لتبلغوا لتكونوا شيوخا ومنكم من من يتوفى قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان دیکھتے ہیں وہ میں کتنے دور لایا اور ہر دور کے بارے میں تو سمجھتا کہ تو نہیں لایا بلکہ اللہ لایا ایک دور تیرے کے تیرے اوپر آیا مٹی کا ایک دور تیرے اوپر آیا منی کا والذی خلقکم من ثم من تو ثم من التی پھر ایک دور تیرے آیا خون کے لوتھڑے کا ثم یخرجکم طفلا ایک دور تیرے پر آیا بچپن کا ثم لتبلغوا وشدكم پھر ایک دور تیرے پر آیا جوانی کا ثم لتكونوا شيوخا پھر ایک دور تیرے پر آیا بڑا بے گا ومنكم من یتوفا من قبل اور تم میں بہت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں کوئی جوانی میں مرا کوئی بچپن میں مرا اور کوئی ماں کے پیٹ سے مرا ہوا نکلا بلی تبلغوا اللہ اللہ فرمان دے جو اتنے دور جو اللہ لایا وہ تمہیں ایک اگلے دور کی خبر دیتا ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ کر کے حساب دے کر یا جنت پہ جانا ہوگا یا جہنم کے اندر تمہارا جانا ہوگا تو جو اللہ اتنے دور تمہارے اوپر لایا جس کو تم مانتے ہو دیکھتے ہو تو کیا وہ اللہ اس دور کو نہیں لا سکتا جس کی خبر دے رہا ہے نہیں ہونے دیں گے وہ سیٹی بجی تھی اور وہ جو ڈنڈے پڑے تھے اور وہ جو جھنڈی دکھائی تھی لال اس وقت ریوس ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی بتائیں گے کہ دنیا کے اندر جو زلزلوں کی سیٹی اور سیلابوں کے ڈنڈے اور تاؤ کی بیماری کی سیٹیاں یہ دنیا میں جو تیرے طر بلائیں اگر اس وقت میں تو ریوس کر لیتا تو تیرا ریوس کرنا کار آمد ہوتا لیکن اب تو ریورس ہونا چاہتا ہے اور ہم کو واپس کر دے میرے کو ریوس کر دے ترکتو جو کچھ میں چھوڑ کر آیا اس کے اندر میں اچھے اچھے عمل کروں گا اللہ جواب دیں گے کلّا بالکل نہیں انہا انت ہوا قائلہا ایک بات ہوگی جس کا مطلب خواب ایک آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری بہت زور کی پیٹائی ہو رہی ہے اور سانپ کاٹ رہے ہیں اور میرے کو مارا جا رہا ہے خواب میں دیکھ رہا ہے لیکن وہ گہرا خواب ہے گہری نیند ہے تو اس دھوکے کو حقیقت سمجھ رہا ہوں اور اندر ہی اندر چیخ بھی رہا ہے لیکن پھر اس کے گھر والوں نے جگایا اور ناشتہ ناشتے پر بٹھا دیا تو اس کی سمجھ میں آ گئی بات کہ خواب کے اندر جو بہت تکلیفیں دیکھ رہا تھا وہ دھوکا تھا اور جاگنے میں جو ناشتہ ملا یہ حقیقت ہے حقیقت سامنے آئی تو دھوکا کھل گیا اسی طرح ایک آدمی خواب کے اندر بڑی نعمتیں دیکھ رہا ہے پانچ سال ہو گئے دوسری مرتبہ الیکشن ہوا پھر میرا ہی نام آ گیا تیسری مرتبہ بھی بیس سال سے میں ہوں بہت بڑا بیس سال سے میں ہوں اور چنڈیوں سے میرا استقبال ہو رہا ہے توپوں سے استقبال ہو رہا ہے جہاں وہاں تو پارٹیاں ہو رہی ہیں یہ خواب کے اندر چند منٹ کے خواب میں بیس سال الیکشن میں جیتا یہ دیکھ رہا ہے بڑا خوش ہو رہا ہے لیکن اس کو جگہ پولیس والوں نے اور جگہ نے وارنٹ تو دکھایا اور دکھا کر ہاتھ میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں میں تو اور زنجیروں جکڑ کر اسے مارتے ہوئے دن کے ساڑھے دس بجے جب یہ بازار وازار سب کھل چکا اور اس کے بازار کے اندر سے گزار رہے ایک طرف تو بدن کی تکلیف اور ایک طرف روح کی تکلیف اللہ اکبر کتنی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ خواب کے اندر جو میں نعمت دیکھ رہا تھا وہ دھوکا اور جاگنے میں جو میری پٹائی ہو رہی ہے حقیقت حقیقت سامنے آتی ہے تو دھوکا کھلتا ہے بالکل اسی طرح اللہ جل جلال نوارو فرماتے ہیں الدنیا الا متاع الغرور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے لیکن موت کا جب وقت آئے گا تو حقیقت سامنے آئے گی وجات سکرت الموت بالحق ذالک ما كنت منه تحید موت کی سکرات حقیقت کو لائی جب آدمی کے سامنے موت آئی تو جو آدمی زندگی پر دینی کاموں کے لیے